جو موقف اختیار کیا ہے مجدہ میں بات ہے کہ اقلیت کا کیا مقام ہے اور بنیادی طور پہ امت میں ایک پورا طبقہ اور فروغ ایسا رہا ہے جو ہر معاملے کو عقل پر رکھنے کے عادی تھے اور کچھ ایسے تھے جو نقلیات اور جو کچھ کے روایات سے پہنچا ہے وہ اس پر اعتبار کرنے کے ہیں تو کئی ہفتے سے یہ بحث چل رہی ہے آج پہلے اہل عقل کی بات تھی اور آج اہل نقل کی بات کو کوشش کرتے ہیں پوری ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم اصل کتاب یعنی اللہ پہ چلے جائیں کہ حضرت شاہ صاحب اللہ علیہ کا اپنا موقع کیا ہے آخری دور میں جو امت میں بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں آخری دور اس اعتبار سے کہ جہاں سے سلسلہ قادریہ کا آغاز ہوا ہے اور اتنی بڑی شخصیت جس نے بے وقت پوری امت پر اثر ڈالا اور جس کی روحانیت اور جس کی علم اور جس کا تقوی اور حکومت وقت پہ لاز تنقید اور احتساب یہ سب چیزیں جاری رہی وہ حضرت شیخ عبد رحمت رہنا دکھا رہی لکھنے والوں نے شیخ عبدالقاد جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اپنے وقت کا اپنی صدی کا مجدد بھی لکھا ہے اور وجہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ان کے ہاں یہ سب چیزیں بے وقت پائی جاتی تھیں اور امت کے مختلف طبقات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قبولیت بخشی ان کے خلفاء میں بڑے بڑے لوگ ہوئے اور شیخ عبد جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نسبت کی قوت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک ہمارے یہاں سلسلہ قادریہ چل رہا ہے اور صرف ہمارے یہاں ہی نہیں افریقہ میں تو بہت زیادہ ہے اور پھر اسی طرح بغداد عراق شام مصر ان علاقوں میں تو بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں کی شاخ نے بہت ترقی کی وہ دین کو شریک تھی سندھ کے مشائق میں حضرات نے اور امروٹی حضرات کے ہاں جو سلسلہ آیا ہے یہ جو آپ کے یہاں مشہور سیاسی ہیں پیر بگاڑا صاحب ان کے آبا استاد جو تھے سلسلہ قادریہ میں اپنے وقت کے بہت بڑے مشاہد ہوتے تھے اور ان کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے اہل خانہ کو اپنی اہلیہ کو یہاں انہی کے پاس چھوڑ دیا تھا جب وہ بالکا کورٹ میں لڑائی کے لیے جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے تو سید صاحب رحمت اللہ کی اہلیہ چھ سات سال تک ان پیروں کے یہاں رہی ہیں یہ پیر پگاڑا اور ان کے والدین اور ابا استاد جو تھے ان حضرات کے یہاں قادریہ سلسلہ بہت اور اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا مقام میں دیا احمد علی صاحب لاہوری اللہ علیہ جن کا اب تک نام ہے ملک میں لاہور میں خاص طور پہ یہ جی قادری تھے پھر اس کے بعد سید ابو الحسن علی نظوی رحمۃ اللہ علیہ جو پوری دنیا میں مانے ہوئے انسان تھے وہ بھی بنیادی طور پہ پہلے انہیں قادریہ سلسلے میں خلافت ملی تھی تو اس لیے یہ اب تک اس نسبت کی قوت ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس سلسلے میں آئے شیخ القادر جنانی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح دین کو پھیلایا اور جو کام کیے ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وہ اہل نقل کے نمائندے عقلیات پہ بات کرتے تھے فقل کے مطابق بات ہوتی تھی لیکن ان پر بڑا غلبہ تھا نقل کا اور نقلیات کے غلبے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بنیادی طور پر تھے اور ہمبلی مسلک میں جتنی ترجیح احادیث کو دی جاتی ہے یعنی اس کے ظاہری الفاظ کو ایسی مثال اور سورے چاروں کا تینوں باقی مشتحدین کے ہاں نہیں ہے کہ وہ الفاظ پہ ایسے اڑ جائیں جیسے حمبلی حضرات کے ہاں مسئلہ امام اللہ ہے اسی لیے امام احمد ابن حمبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک ایک مسئلے پہ تیرہ تیرہ فصلے ملے گی جس حدیث پہ آ گیا جو لفظ ان کا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے جتنی آدھی تو امام احمد ابن حمبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بنیادی طور پر جو شہرت ملی ہے وہ اس قربانی کی وجہ سے ہے اس بات کو بے ادبی نہ تصور کیا جائے خدا نہ کرے کہ ہم اپنے بزرگوں کی بے ادبی کرنے والے ہوں لیکن جب بھی تاریخی طور پر کوئی تجزیہ کرے گا تو دیکھے گا کہ اجتہاد کی جو قوت امام وظیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کیا ملتی ہے وہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نظر نہیں آتی وجہ اس کی یہ ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فتوے میں تنوع ہے یہ بھی فتوا ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور اتنی بڑی شخصیت جو بنی ہے تو اصل میں اللہ نے قبولیت میں قربانی بہت بڑی امام شافی رحمۃ اللہ نے ایسا دور نہیں دیکھا امام مالک رحمت اللہ نے دیکھا ہے مگر بہت تھوڑا اصل میں تو یہ دور آیا تھا یا امام غنیفر رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد ایک پہ اسی لیے امام احمد ایک رحمۃ اللہ کو جب سزا دی گئی تو اس کے بعد خاص طور سے ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ یاد کرتے تھے امام بھونی کا رحمت اللہ علیہ کو ان کے لیے بہت دعا کرتے تھے یہ تو پھر بھی اللہ کو اللہ کو بہتری منظور تھی امت کی کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کو جیل سے نکال دیا گیا اور پھر وہ اپنے گھر سے شیخ لائے کئی سال اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اس کے بعد انتقال ہوا یہاں پر رحمۃ اللہ علیہ کو تو اس وقت نہیں چھوڑا گیا جب تک کہ اطمینان نہیں ہو گیا کہ اس شخص کے جسم میں اب جان نہیں رہی اسی لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جیل میں ہوا ہے ایک روایت کے مطابق تو حکمرانوں کو اس بات کا احساس تھا کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے امام احمد نے رحمۃ اللہ نے قربانی دی وہ اتنی بڑی قربانی تھی اس وقت عالم اسلام نے ایک دو آدمیوں کے علاوہ کوئی اس قربانی کو کر نہیں سکا تو اللہ نے اسی طرح قبولیت بھی دی تو حمدلی ہونے کی وجہ سے بھی شیخ ابو القاعد ضلع اللہ علیہ کے ہاں الفاظ کی بہت پابندی ہے انہوں نے صاحب کرامت لوگ اتنی کرامتیں تھیں اتنی کرامتیں تھیں شیخ القاض جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اگر لوگوں نے لکھا ہوتا واقعی تو کتابوں کی کتابیں بنتی جو کچھ لکھا گیا وہ بھی تھوڑا ایک شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے اردو میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ان کی کرامتیں اتنی تھیں کہ کہتے ہیں اتنے با کرامت تھے کہ جس طرح ساون میں پتے جھڑتے ہیں پت پتے جھڑتے ہیں پتھر کے موسم میں اس طرح ان کی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں لیکن ہندوستان میں دور ایسا تھا مسلمان تعلیم کے زیادہ قریب نہیں تھے اس لیے آج آج تک تک باوجود پوری کوشش یہ تک ہندوستان میں کئی جگہ چپا چپا چھان مارا یہ جو قرآن کریم کا اردو ترجمہ کرنے والے ہیں شاہ شاہر صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے متعلق تین صفحے کوئی آدمی نہیں سکتا چار صفحے نہیں لکھتا پتہ ہی نہیں اتنی بڑی شخصیت تھی بس اتنا پتا ہے فلاں جگہ پیدا ہوئے فلاں جگہ انتقال ہوا فلاں کے بیٹے تھے اور فلاں فلاں حدیث بس پانچ سات دس باتیں اتنی زیادہ کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے اتنی اتنی اتنی زیادہ شخصیت اپنے آپ کو چھپا کر لے گئی اور اخلاق اور اس اخلاق جی کی برکت ہے کہ اب جب تک اردو زبان دنیا میں زندہ ہے کوئی شخص شاہ صاحب رحمت اللہ کے ترجمے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اس ترجمے سے بے نیاز ہو جائے انہوں نے اتنی محنت کی اس ترجمے پہ کہ ہے تاریخ میں شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ پوری مسجد میں بیٹھ کے ترجمہ کیا کرتے تھے اور جس جگہ پر بیٹھا کرتے تھے پیچھے دیوار پہ ٹیک لگا کے وہ دیوار کیا ہو گئی اتنی مدت تک بیٹھ کے وہ صرف قرآن پاک کا ترجمہ کرتے رہے اور کمال کی چیز کی ہے وہ تو ایک الگ موضوع ہے اسی طرح یہ دوسرے جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کی کرامتیں بھی تواتر کے ساتھ ثابت ہیں اتنی کرامتیں اتنی کرامتیں اللہ نے بڑا مقام انہیں دیا ایک دن ان کے خلفا میں ابو نجیب سہرورتی رحمت اللہ رہے تھے تو ان ان ان کا کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو بھتیجا چھوٹا رہ گیا اور جو بھتیجا تھا اس سے وہ اس زمانے کا فیشن تھا لڑکے نے اس فیشن کے حساب سے اس زمانے میں فلسفے کی کتابیں پڑھی منطق کی کتابیں پڑھی فلسفہ بڑی چیز سمجھی جاتی اور جو بھی نسل آ رہی تھی وہ کتاب و سنت سے زیادہ ان چیزوں کو ترجیح دیتی تھی اور علم کا معیار یہ تھا کہ تم نے فلسفے میں کیا پڑھا ہے تم نے کون سی کتابیں پڑھی ہیں گولی سینا کو کتنا پڑھا ہے فرابی کو کتنا پڑھا ہے تو ان کے بتیجے جو تھے انہوں نے بھی ایسے ہی پڑھا تو اللہ علیہ نے بھائی کے انتقال کے بعد اپنی ذمہ داری محسوس کی اور کہا بتیجے یہ چیزیں چھوڑو جن کے پڑھنے میں تم لگے ہوئے ہو کچھ کتاب و سنت کو پڑھو جو اصل چیز ہے دین ہے اب وہ زمانہ ایسے ہی تھا انہوں نے سنی ان سنی دی پھر کہا پھر کہا وہ نصیحت ایسے ہی چلتی رہی ایک دن انہوں نے اپنے حضرت سے کہا النجیب اور وردی رحمت اللہ علیہ نے کہا اپنے شہر یعنی شیخ اب جیلانی رحمۃ اللہ سے اور حضرت میرا نتیجہ ہے اور وہ ایک ایسی راہ پر چل پڑا ہے جو میری سمجھ میں آتی ہے جب دیکھو فلسفہ جب دیکھو اقلیات جب دیکھو یہ چیزیں تو آپ اس کے لیے کچھ کر دیں ابو نجیب حضرت رحمت اللہ علیہ کو لبا میں سے تھے تو فرمایا نے کو کس دن لیا اب جو کچھ ہوا یہ اپنی کتاب میں خود ان کے نتیجے لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جب میں حاضر ہوا شیخ عبد جیلانی رحمت اللہ علیہ خدمت میں تو میری عمر اس وقت سترہ اٹھارہ سال کی تھی تو حضرت نے مجھے بٹھا لیا اور مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا پڑھا ہے تو میں نے جب فلسفے کی دو چار کتابوں کا نام دیا تو اس نے میں نے بھی پڑھی اچھا تم نے فلاں بحث پڑھی ہے میں نے کہا بالکل پڑھی فلاں فلاں چیز چیز تو میں بڑے خوش ہوا اور میں نے چچا کی طرف دیکھا کہ مطلب یہ ہے کہ ہماری لائن مل گئی ہے حضرت نے بھی پڑھا ہے میں نے بھی پڑھا ہے حضرت نے فرمایا اچھا ذرا میرے قریب تو کہتے ہیں جب میں قریب ہوا تو حضرت نے شیخ رحمۃ اللہ میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پھر اٹھا دی مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کیا ہے وہ تو جو دو چار لمحے گزرے دو چار منٹ گزرے تو مجھے اندازہ ہوا کہ بالکل خالی ہو گیا تو میں چیخنے لگا میں نے کہا شاید یہ کیا ہوا تو غصے میں دکھ سے میں اونچا بولا شاید یہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا بس میرے بیٹے جو کچھ پڑا تھا اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ایک بندہ آگ رکھ دے تو اسے تختی سے ایسے مٹا دے جیسے کچھ لکھا ہی نہیں گیا چاہیے کہ وہ پڑھو جسے قیامت تک کوئی نہ مٹا سکے فرما دیتے مجھے شوق تو لگا شدید دکھ ہوا لیکن میری رات اپنی ہو گئی اور میں سمجھ گیا کہ شیخ نے کیا کیا ہے تو وہ سارا علم ہی مجھے کتابیں تک بھول گئی کیا تھی وہ جو تھے جن کے ساتھ یہ ہوا وہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ تھے شہر سلسلہ سہروردیہ کے بانی یہ سہروردی سلسلہ تھا بر صغیر میں نہیں شرح یہاں سے جو لوگ گئے تھے اس زمانے میں ہونے کے لیے بڑے بڑے لوگ جیسے الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ حضرات تھے ان کا دور تھا پھر سے فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا خواجہ قطب الدین مختار رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا پھر اسی طرح ان کے معاصر تھے فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ الاسلام بہاؤدین ذکریہ ملطانی رحمۃ اللہ علیہ یہ گئے وہاں پر اور حضرت نے بیٹھ کر دیا تھا تو اس لیے سلسلہ کی یہ ایک شاخ یہاں آئی تھی لیکن وقت ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئی اب سلسلہ اتنا عام ہمارے میں نہیں ہوا قادریہ سلسلہ البتہ ہوا قادریہ سلسلے کے بعد انہوں نے جب بیٹھ کی حضرت سے تو حضرت حافظ کے لیکن انہوں نے تصوف کی بعض تعلیمات میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعد پاس یعنی اپنے طور سے کیا اور وہ سلسلہ طور پر کیا بنا سلسلہ کاج کیا جی کی ایک شاخ تھی لیکن وہ شیخ اتنے والد تھے اتنی قوت والے تھے کہ وہ سلسلہ طور پر کیا مستقل طور پر چل پڑا عوارف المعارف میں انہوں نے اس بحث کو کیا اور عوارف المعارف ایسی کتاب ہے جس سے صدیوں تک علماء اور مشائق اپنی اپنی خانقاہوں میں پڑھاتے رہے وہ خانقاہیں ایسی نہیں تھی جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تعلیم نہیں ہے کوئی علم نہیں ہے اور کوئی پڑھے لکھے مشاہد بھی نہیں ہے بس ٹھیک ہے جو گیا تعویذ گنڈا اور علامہ اقبال نے جو کہا نا کہ کم بزن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا بہت تو جو صاحب کرامات لوگ تھے وہ چلے گئے دنیا سے اور اب مجاور ہی رہ گئے ہیں بس چلے جاؤ خانقاہوں میں یہ زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ تیر مار لیا تو ان خانقاہوں میں ابو ہیں جو بٹھا کر اللہ کی یاد کی تلقین کر دیں گے لیکن کبھی اور اپنے مریضوں سے پوچھیں کہ عقیدہ کیا ہے اعمال کیا ہے نماز کیسے پڑھتی ہیں سنت کیا ہے کوئی نہیں تاریخ یعقوب صاحب مجددی رحمتہ اللہ علیہ جو بھوپال میں سلسلہ مجددیہ میں آخری دور میں بہت بڑے آدمی تھے انیس سو ستر اسی میں ستر میں ان کا انتقال ہوا اور کمال کا انتقال ہوا ان کی موت شہادت دیتی تھی کہ واقعی اولیاء اللہ میں سے ایک عجیب بات ہوئی اور باقی واقعات تو عجیب ہیں آخری وقت پہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو جمع کر دیا اور دروازے بند کنڈیاں بند سب کچھ اور اچانک سب دروازے کھل گئے تو حیران تھی کہ یہ کیا ہوا تو کسی نے بند کرنے کی کوشش کی تو اشارے سے منع کر دیا کہ نہ کرو پھر اس کے بعد فرمایا کہ چھوی میرے پاؤں سے اب جان نکل گئی ہے پھر کچھ دیر چھپ رہے پھر فرمایا اچھا گھٹنوں تک جان نکل گئی پھر فرمایا اب نچلا بے کار ہو گیا پھر فرمایا اچھا اس سے بھی اوپر تک جان نکل گئی پھر فرمایا اب روح آ کر اٹک گئی ہے دل میں اور کلمہ پڑھتا ہوں اور تم بھی کلمہ پڑھو میرے ایمان کی گواہی دینا کلمہ پڑھاؤ انتخاب مل گیا ایسی ایمان کی موت تھی کہ جیسے وہ خود اپنے اختیار سے ہی دنیا سے جا رہے ہیں وہاں یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ برف تھا برف بھوپال چھوڑ کے اور حیدرآباد دکن میں رہے جہاں گئے وہاں کی فلسفہ تھا کہ تھی کوئی چیز تھی کوئی چیز تھی اور کان سرس کہ کہیں جا کر ایک حدیث کا ترجمہ سننے کو مل جائے قرآن پاک کی ایک آیت کی تشریح ہم سیکھ لیں قرآن پاک کی تفسیر ہم سیکھ لیں یہ نہیں ہوتا تھا باقی سب کچھ تھا باقی خان گاؤں میں ایسے ہی ہے کہ نہ شہر کو پتا ہے عقیدہ کیا ہوتا ہے نہ کسی اور کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے مرید بھی ویسے ہی اور شہر بھی اب مشاعر ایسے ہو گئے اور یہ المعارف اتنی بڑی کتاب تھی کہ میں شاعر خود پڑھاتے تھے اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت علمی مباحث تصوف اور علم یہ ایسے ہی رہے جیسے دودھ میں شکر ملا دی جائے ان دونوں کا بڑا گہرا اقتباس تھا صوفی اور جائے یہ تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ صوفی اور اس سے علم نہ ہو اور علم ہو اور تصوف نہ ہو یہ دو چیزیں الگ الگ تھیں نہیں صدیوں تک یہ چلتی رہی حضرت نظام الدین اولیا نظر اپنا قصہ بیان کرتے ہیں اور ان کو ان کی سلسلہ چشتیہ کے کے حالات پہ سب سے جو جو کبھی کتاب لکھی گئی سب سے زیادہ مستند کتاب جب لکھی ہے سید الاولیاء سید الاولیاء نے حضرت نے لکھا ہے پاک پتن گیا تو حضرت نے مجھ سے بڑا مجھ سے جب دلی میں پڑھتا تھا تو میں بچہ تھا اور کسی نے آ کے میرے استادوں سے بیان کیا کہ وہاں ایک ایسی خانقاہ دیکھی ہے ملتان میں کہ سبحان اللہ اتنے درویش اتنے لوگ رہتے ہیں کہ صبح چکیاں پیسنے کے لیے آٹا جون کے لیے ناشتہ تیار ہوتا ہے تین سو سے زیادہ عورتیں اٹھتی ہیں ترجیح پڑتی ہیں اور چکیاں پیستی ہیں اور میں حیران ہوں حضرت کہ ایک ایک چکی پہ میں نے جا کر دیکھا تو جو چکی پیسنے والی عورت ہے وہ چکی پیستے پیستے دس سپارے قرآن کریم کے زبانی پڑھ لیتی ہے روز تو میرے استاد نے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا حضرت بہاؤدین زکریہ انہوں نے کہا ملتان میں ایسی خانقاہ میں نے دیکھی کہ تین سو سے زیادہ عورتیں اور عورت چکی پیستی ہے اور دس پارے پڑھ لیتی ہے فرماتے پھر انہوں نے کہا کہ پھر ایک اور درویش دیکھا ایسا جسے دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں پھر اس خانقاہ کے حالات بیان کرتے رہے تو وہ کون ہے انہوں نے کہا حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے شہر کی محبت بس اس لفظ سے میرے دل میں بیٹھ گئی پھر سوچتا رہا جاؤں گا یہ کہوں گا یہ کہوں گا یہ کہوں گا تو جب میں پاک پتن پہنچا پڑھنے کے بعد تو پہلی ملاقات جب تھی تو میں بالکل گم سم ہو گیا میں یہاں سے کیا کہوں حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے مجھے دیکھا اور اپنے پاس بلا کے صرف ایک شعر پڑھا اور فرمایا کہ سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کر اور محبت کی آگ میں کتنی جہان برباد کرتی اور دور رہنے کی وجہ سے دل جل کے کباب ہو گئے تو میں سمجھ گیا کہ میری حالت کی اطلاع ہوئی ہے تو میں نے کہا حضرت بس آپ کی قدم بوزی کا شوق تھا تو حضرت نے مجھ سے پوچھا پڑھا کیا ہے تو میں نے کہا حضرت فرمایا عقیدے میں کیا پڑھا ہے میں نے کہا حضرت عقیدے میں فلاں کتاب ہے فرمایا یہ کافی نہیں ہے ابو شکور سالمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب التوحید پڑھنی ہوگی پھر مجھ سے پوچھا فکا میں کیا پڑھا ہے تو میں نے حضرت کیا کہ ہدایات پڑھا فرمایا یہ کافی ہے پھر فرمایا کہ تجویز کتنی پڑی ہے میں نے کہا تھا تجویز تو نہیں پڑھی کیا نہیں کیا تو کہنے لگے پھر ہمارے یہاں رہ کے قرآن پاک بھی یاد کرنا پڑے گا اور تجویز میں تمہیں خود پڑھاؤں گا فرماتے تھے چھ بارے کامل تجویز کے ساتھ دس راتوں کے مطابق حضرت نے خود مجھے پڑھا یہ تھے یہ بزرگ تھے اور عقیدے کی کتاب پڑھائی اور سب سب کو ہی پڑھا نظام الدین اللہ علیہ اکیلے پڑھتے پڑھتے تھے تھے سب سب اور پھر فرمایا تو میں کیا پڑھا میں نے کہا کچھ نہیں فرمایا المعارف مجھ سے پڑھنی ہوگی وارف المعارف اس وقت نئی نئی کتاب تھی یعنی اس کا حالت یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات ہم اثر تھے نا کہ بہدین ذکریا اور فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں ہم اثر تھے اور اسی زمانے میں ان کے شہر نے بابود ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے شہر نے بغداد میں کتاب لکھی تھی تو اتنی جلدی یہ کتاب عالم اسلام پھیلی ہے بڑا مقام اس نے بنایا تصوف میں خانقاہوں میں دو کتابیں صدیوں تک لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتی رہی ہیں ایک کتاب کے کی المعارف اور دوسری کتاب جس نے اتنے بھی بڑھ کے لوگوں کے دلوں کو قابو میں لے لیا تھا تو روم رحمۃ اللہ علیہ کی مصنوعی تھی مصنوعی میں تو ابھی تک حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خان مذہبی ابھی تک پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں یہ اتنی مؤثر اور اتنی عمدہ کتابیں تھیں کہ معاملات کو حل کر دی تھی ایسے صوفی تھے تو ہمارے پڑھاتے تھے سارے صوفیہ اور الدین اللہ علیہ کی بات پوری جب ان کا ذکر آیا انہوں نے کہا کہ اب اب یہ تربیت مقصود اور میں شاید کیا تربیت ایسی ہی ہوا کرتی تھی فرما دیتے کہ ایک دن عبارف المعارف حضرت کے پاس تھی تو حضرت پڑھا رہے تھے ایک عبارت کچھ مٹی ہوئی تھی یا کلمی کتابیں ہوتی تھی نہیں پڑھی جا رہی تھی تو میں نے عرض کر دیا کہ حضرت ایک کتاب میں نے دلی میں دیکھی تھی عبارف المعارف بڑی صاف رحمت اللہ کی کتاب بند کر دی اور فرمایا جیسے صاف کتابیں کہیں اور نظر آتی ہیں تو یہ کہ وہاں جا کر پڑھے اٹھ کے چلے دیتے میرے لیے تو مصیبت ہو گئی میں نے کہا یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا اور پھر عبارک المعارف کا پڑھانا بند ہو گیا اب یہ مقام تھا جہاں پہ پہنچ کے پتا چل سکتا تھا کہ یہ آدمی کیا کرنا چاہتا ہے دس باتیں ہو سکتی تھی یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ حضرت ابارک المعارف کے اچھے نسخے کی میں نے آپ کو اطلاع دی تھی اس میں ایسی کون سی بات ہے کس بات کی ناراضگی آپ کو آگے سے دس جیلیں بھی کر سکتا تھا کوئی لیکن اللہ کو اور منظور تھا حضرت فرماتے تھے مجھے خیال آتا رہا کہ میں نے یہ کام کی کیا ہی کیوں تو پاس پتن نے میں ایک جنگل میں چلا گیا وہاں ایک اندھا کنواں تھا زمانے میں کھودا ہوگا کسی نے تو میں نے کہا میں اس میں کود جاؤں اور مر جاؤں کہ حضرت ناراض ہو گئے تو فرماتے تھے میں جب وہاں پہنچا کہ مجھے خیال آیا کہ جب میں نے یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کس کا مرید ہے اور یہ شہر اس کی کیا تربیت کی ہے ایسے بڑے لوگ تھے کہ اپنے مشاہد کی نسبت کا احترام کرتے اتنے بڑے لوگ اب پرواہ نہیں ہوتی کہ اس سے کوئی بیٹھ ہے بھی یا نہیں ہے شہر نے کیا تعلیم دی ہے کیا تنقید کی ہے ہمارے کرتوتوں سے کس کی نسبت بدنام ہوگی اب کوئی نہیں اس بات کو سوچتا لیکن وہ اتنے بڑے لوگ تھے تھے میں ایک دن رات وہاں رہا اور پھر واپس آیا حضرت نے نہیں پوچھا کہ کہاں گیا اور کون گیا پھر میں جب آیا تو ایک دن میں نے پاؤں پکڑ لیا میں نے کہا سر مجھ سے غلطی ہو گئی تو پھر مجھے معاف کیا اور وارف المعارف پڑھانے لگے یہ تھی تربیت کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آگے سے اس کا رسپانس کیا ہے اس کا جواب کیا ہے اعتراض کرتا ہے یا اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے پھر اس کے بعد سارے معاملات ان کے طے ہوئے تو وہ جو بھی چیز تھی عوارف المعارف صدیوں تک لوگ پڑھاتے رہے پڑھتے رہے اس عوارف المعارف کے آغاز میں یہ دیکھیے الدین اللہ کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو طبائع میں اضطراب پیدا ہوتا ہے طبیعتوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے من یہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے پہلے اس کی عبادت پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں الصوفیہ یہ جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں ان کے دل جو ہوتے ہیں یہ بڑے بیدار ہوتے ہیں اس لیے کہ زہدو فی دنیا دنیا اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہوتا ہے اور پھر یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں دو چیزیں ان کو شریعت کے سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہیں ایک تو یہ لوگ بنیادی طور پر دنیا کی محبت سے پاک ہوتے ہیں اور دوسری یہ ہے ان لوگوں میں تقوا ہوتا ہے تو انہیں جب تقوا ہوتا ہے وہ دنیا سے بے ہوتی ہے تو ان کے دل ایسے صاف ہو جاتے ہیں بالکل پاکیزہ ہو جاتے ہیں کہ باطن کے مسامات کھل جاتے ہیں اور ان کے دل کے کام سننے لگتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ دین کو زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں اب جو کچھ حضرت رحمت اللہ نے فرمایا اس کی کچھ تشریح تو صدرہ میں آ جائے گی کہ صدرہ نے بھی یہی لکھا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہو جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی دین کو عقل کی بنیاد پر تسلیم کرتا ہے ایک یہ ہے کہ دین کو کو سنتا ہے ہے اس اس کا دل بالکل لے کر تسلیم کرتا چلا جاتا کہ ہاں واقعی یہ چیز اس مقام میں دو چیزیں ہو جاتی ہیں ایک تو یہ کہ بولنے والے کی روحانیت اتنی قوی ہو کہ جو اس نے کہا دوسرے کے دل میں بیٹھ گیا غالب نے کہا نا دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل سے تو بولنے والے کی روحانیت اتنی کبھی ہوتی ہے کہ وہ بات کرتا ہے اور ادھر سے دل میں اترتی چلی جاتی ہے بات مدتوں کو باتیں نہیں بھولتی وہ فکرے نہیں بھولتے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں روحانیت کی قوت اتنی ہوتی ہے کہ کچھ نہیں ہے لیکن جیسے شیخ عبد جیلانی رحمۃ اللہ کے واقعہ کے ہاتھ رکھا اور علوم ہو گئے یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ علم کے علاوہ ایک اور دنیا سے سنتے ہیں علم کا بڑا مقام حنفی علم کو عبادت پر ترجیح دیتے ہیں اتنی ترجیح دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایک مسئلہ یاد کر لے کہ پانچ ہزار مرتبہ کلو اللہ پڑھنے کو علم کو اتنی ترجیح دیتے ہیں حنفی کہا اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اشراق کی نماز سے زیادہ افسر یہ ہے کہ کوئی آدمی فجر کے بعد اپنے مقتدیوں کو اپنے نمازیوں کو دو مسئلے چار مسئلے نماز کے سکھا دے اشراق کی نماز سے یہ افسر ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا علم اتنا بڑی بڑی چیز ہے کہ عالم کو تم میں کسی آدمی پر ایسی حاصل ہے جسے میرا مقابلہ کسی عام ادنا گناہ گار مسلمان سے ہے عام درجے کی کسی امتی سے فرمایا میرا مقابلہ کرو تو جو یہ فرق ہے یہ فرق ہو جاتا ہے صاحب علم کے درمیان اور ایک عام آدمی کے درمیان بڑا مقام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عذاب بھی اتنی ہے اس علم کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ علم ہستی کی تلقین کرتا ہے اور ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کو سکھاتا ہے کہ تم ہو آپ جیسا کون تقریر کر سکتا ہے سبحان اللہ آپ جیسی علم کس کے پاس ہے جتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں اتنی کس نے پڑھی ہیں اس زمانے میں اس زمانے میں ہم جیسا ہم جیسا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کبر پر دلالت کرتی ہیں کہ جو اندر چھپا ہوا ہوتا ہے نا اسی کو مارنے کے لیے اور اسی کے حل کے لیے روپیہ محنت کرا کرتے تھے اور مشاعت محنت کراتے تھے کسی زمانے میں جب دیوبند قائم ہوا ہے دارالعلوم ہے تو باورچی خانہ نہیں ہوتا تھا مدرسے میں کوئی کھانا نہیں پکتا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم نے ایسے ہی دیکھا کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا تھا اور شام کو سارے و جواب میں آٹا مانگنے جاتے تھے سالن مانگنے جاتے تھے سستا کہ اب تک ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو جانتے ہیں کہ ان کے بچپن میں گھر میں کوئی نہ کوئی بولی صاحب شام کو مانگنے آیا کرتے تھے کوئی آٹا دے دیتا تھا کوئی کوئی چیز دے دیتا تھا تو جب طالب علم پڑھ گئے تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت دار دیوبند نے ایک مطبخ کا بھی انتظام کیا جائے باورچی رکھ لیں گے کھانا پکا دے گا بچوں کا بڑا رج ہوتا ہے حضرت ناراض ہوئے نہیں مانے پھر جب ہم سب نے اقرار کیا تو حضرت فرمایا صاحب نے اس لیے نہیں مانتا اور تمہاری بات کو نہیں مانتا کہ صبح جو کچھ پڑھتے رہتے ہیں نا شام کو مانگنے سے اس کا علاج ہوتا ہے نفس ٹوٹتا ہے اگر کھانے کا بندوبست نہیں کر دو گے تو نفس ہی ٹوٹے گا تو پھر اس کا کیا علاج ہو رحمۃ اللہ بڑھاتے ہم چپ ہو گئے مگر پھر ہم نے حضرت کی اجازت دے دیں کیونکہ اب وقت ایسا نہیں رہا اب معاملے کچھ اور ہو گئے تو اتنے نے خاص کا اجازت دیتی کہ اچھا چلو تمہاری مرضی ہے کر لو لیکن حضرت رحمت اللہ اجازت نہیں دیتے تھے علم اپنی ہستی اور وجود جو سکھاتا ہے کی سب سے بڑی سب سے بڑا کمزور پہلو ہے سب سے بڑی برائی اس کی ہے اور اس کے بعد اہل علم کو جب رگڑا لگتا ہے نا جب اہل علم کو مانتے ہیں تو پھر اس علم کی نفی ہوتی ہے پھر اس علم کی اس حد تک نفی ہوتی ہے اس حد تک نفی ہوتی ہے کہ کوئی تعریف کر دے تو شرم آتی ہے کہ کیا ہے حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پڑھ لکھ گئے اور کسی جب جب کانپور میں رہتے تھے تو حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ مسجد میں جھاڑو دیتے تھے اور کسی نے آ کے ایک دن تعریف کر دی کہ آپ کا جمعے کا بیان ایسا اچھا اور ایسا اچھا تو اس کے پاؤں پکڑ لیا اور فرمایا شرمندہ نہ اتنا مٹ گئے اتنے مٹے ہوئے لوگ اسی لیے اللہ نے علم میں بھی برکت دی زبان میں بھی برکت دی کہ ایک ایک آدمی سے ہزاروں نے لاکھوں افراد کی ہو گئی اور ان کے اثر دو دو تین تین سو سال قائم گئے اس لیے کہ وہ علم نے جو ہستی سکھائی تھی اس ہستی کو مٹانا تھا اسی طرح یہ شاہ عبدالقالد صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ تھے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے معالمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم جب بیٹھ کے لیے گئے تو ایک بڑے صاحب کشف آدمی تھے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں بیٹھ ہوئے تو ہم نے کہا عبدالقالد صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں تو وہ چپ ہو گئے ان کا خیال تھا کہ ان دو آدمیوں کو ایک وہاں منظور نمانی کو اور ایک وہاں بلحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو لے جائیں دستانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ کرانے کے لیے اور وہ دستانوی رحمۃ اللہ کے بڑے قریبی لوگوں میں تھے اور صاحب کش بزرگ تھے تو انہوں نے دوسرے دن کہا کہ میاں یہ کیا کیا ان دونوں نے پوچھا کہ سفی صاحب کیا ہوا ہے انہوں نے کہا ادھر بیٹھ ہوا ہے بڑا افسوس ہے کہا کیا ہوا ہے کہ تو دو ثابت ہیں انہوں نے کہا میاں آج رات میں سارے اولیاء اللہ کے مراسب دیکھتا رہا اور درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے بتائیں کون کتنے قرب میں ہے تو تم جس آدمی سے بیٹھ ہوئے ہو عالم بالا میں اس کا تو نام ہی نہیں کہیں کوئی مقام ہی نہیں یہ تو بس ظاہر کی پیری مریدی ہے ایسے ہی چلے گئے پھنس کے تو حضور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ بڑا غصہ آیا اس کو انہوں نے کہا ایسی بات نہ کرو تمہارے بھی شیخ ہیں جہاں سے تم بیٹھو ہم بھی کہیں سے بیٹھے تو کیا ہے اس بس ہو گئے ختم کرو اگلے دن پھر وہ ملے اور نے کہا بڑا مبارک آدمی ہے جہاں تم بیٹھ واقعی تم لوگوں نے انتخاب کیا اب ہمیں حیرت ہم نے کہا کہ اب کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا آج رات میں لیتا تو میں نے ایسے ہی سوچا کہ بعض اولیاء اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے قرب میں اللہ کی ذات میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ دور تک ان کا پتہ نہیں چلتا تو ادھر بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ نیچے کا معاملہ کیا ہے تو فرمانے لگے میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے شہر کا جب دل کھولا مجھ پہ تو ہر لمحہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تو ہی تو ہے میں میں میں کچھ نہیں اس میں کی اتنی نفی اتنی نفی اتنی نفی تھی وہاں تو مجھے احساس ہوا کہ او یہ تو کے اس مقام پر فائد ہیں کہ بڑے بڑے صاحب اور ادھر حافظ کرنے شیخ عبد الغاز صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ انتقال کی ان کی عجیب حالت تھی ان دونوں کی علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی بھی اور حضرت کی بھی حضرت کی جب انتقال نزا کا عالم تاری ہوا حضرت پوری رحمت اللہ علیہ پہ تو سورہ یاسین جو خدام سے پڑھنے لگے جب اس آئے پہ پہنچے نا بشر ہو بے محفرت کہ اسے بشارت دے اس آدمی کو کہ تیری بخشش ہو گئی اور اللہ نے بڑے اجر سے نوازا تو بس اس پہ آنکھیں کھولی اور انتقال یہی حال محبت رحمۃ اللہ کا بھی ہوا سورہ یاسین یہ کہ خود پڑھ رہے تھے جب اس پہ پہنچے کہ سلام کالم میں رب رہی رحمت والے پروردگار کی طرف سے سلام بھیجا جا رہا ہے تو بس اللہ کی طرف سے وہ ایسا سلام تھا کہ اسی پہ انتقال ہو گیا ان لوگوں کی موت بتاتی ہے کہ کس درجے کے لوگ تھے اب ہوتا یہ ہے کہ جب علم کے بعد اپنی صلاحیت آتی ہے تو پھر دل کھلتا ہے پھر نئے سے نئے علم کے نکات سامنے آتے ہیں پھر نئی سے نئی چیزیں سامنے آتی ہیں اسی لیے حضرت شاہ صاحب محدود رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ کچھ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جن پر عالم تکوینیات کھلتے ہیں مثلا کسی مریض کو بتا دیا کل یہ ہونے والا ہے کسی کو بتا دیا کہ تمہارے یہاں لڑکا ہو جائے گا کسی کو بتا دیا تمہارے کاروبار میں فائدہ ہو جائے گا اور کچھ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں تو ان پر علم کی نئی نئی راہیں کھلتی ہیں حضرت نے ہے یہ اولیاء اللہ افضل ہوتے ہیں کہ علم کے بعد جب مٹتے ہیں تو انہیں قرآن حدیث وہی ہوتا ہے لیکن یعنی نئی سے نئی چیز ان کی سمجھ میں آتی ہے جو پچھلوں کی سمجھ میں نہیں آئی یہی وہ چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ قیامت تک اس کتاب کے قرآن کریم کے عجیب و غریب چیزیں سمجھتی ہیں یہ ختم نہیں ہوں گی پچھلی صدی کے علماء نے جو کچھ سمجھا یہ ان سے بڑھ کے سمجھتا ہے اگلی صدی کے علماء اس سے بڑھ کر سمجھتے ہیں یہ قیامت تک جاری ہے اس لیے کہ علم کی فنائیت ہے حضرت فرماتے ہیں یہاں پر کہ دیکھو جب علم فنا ہو جاتا ہے اور آدمی کا دل دو چیزوں سے منور ہوتا ہے ایک زہر سے اور ایک تقوا سے زہر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے پارے البال ہو جائے زہد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل سے دنیا کی محبت سے کرے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے رغبتی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہ رہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ دل دنیا کی محبت سے فارغ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو نبے ہزار سونے کے دینار ان کے پاس تھے سعد رضی اللہ معمولی آدمی نہیں تھے وہ اتنا بڑا آدمی تھا رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد خلافت کے لیے لوگوں نے کہا کہ اس کمیٹی میں اپنے بیٹے کو بٹھائیں فرمایا بالکل نہیں جسے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی آتی اور اس کو میں شامل کر دوں مسلمانوں کی خلافت کے کاموں میں لیکن سعد رضی اللہ عنہ کے لیے سفارش فرما کے گئے فرمایا اگر سعد کو خلافت ملے تو سعد میری جگہ آنے کا اہل ہے میں نے جو کوفہ میں اسے ہٹا دیا تھا گورنر ہونے سے تو اس کا بہانہ نہیں لوگوں کو ملنا چاہیے دیکھو کوفا اس قابل نہیں تھے کہ سعد ان پہ حکومت کر سعد رضی اللہ عنہ میں کوئی ایڈ نہیں تھا کے لوگ اس قابل نہیں تھے کہ اتنا بڑا آدمی ان پر بھیج دیا جاتا تو سعد رضی اللہ عنہ انتقال ہوئے نبے ہزار سونے کے سکے چھوڑ کر دنیا سے گئے کیا تھا زور تھا دل میں دنیا کی بے رغبتی اسی طرح آپ اور لوگوں کو دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ زکاف کا وہ حساب کرتے تھے اور چالیس ہزار دینار سالانہ وہ زکات ادا کیا کرتے تھے وہ رضی اللہ عنہ جن کا زہد اور دنیا سے بے رغبتی مشہور ہے اور حقیقت میں بھی تھی پیسہ تھا ان کے پاس یہ سب کچھ کیا تھا سفیان سوری رحمت اللہ کے جب انتقال ہونے لگا تو دس ہزار دینار اپنے گھر والوں کے حوالے کیا اور رکھو اور پھر اس کے بعد کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ بادشاہ ہمیں اپنا ہاتھ صاف کرنے کا رومال بنا لیں گے منہ پوچھنے کا رومال بنا لیں گے تو میں پیسہ نہ رکھتا مطلب کیا تھا وہ انہوں نے ایک اور جگہ بیان کیا انہوں نے فرمایا یہ پیسے میں نے سنبھال کے رکھے تھے تاکہ حکمران وقت اگر مجھ سے کوئی فتوا پوچھنا چاہے تو میں اس کے پیسے سے اس کے عہدے سے متاثر نہ ہوں کہ میرے پاس بھی اتنے پیسے میں کیوں دب کے فتوا دوں فرماتے ہی اس کے سنبھال کر رکھے تھے تاکہ میں اپنا دین بچا لوں دن رکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں یہ چیز تھی زہد اس چیز کا نام ہے کہ دل میں دنیا کی محبت نہ یہ صحابہ کے لام کماتے بھی تھے صحابہ کے لام بڑے بڑے لوگ بھی تھے عبد الرحمان ابن عوف اللہ کے کیا کہنے مدینہ منورہ میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے راستہ دکھا دو کہ میں جہاں جا کر کھجوروں کی تجارت کر لوں تو چار آٹھ آنے کی کھجوریں لے کے درخت کے نیچے بیٹھ کے اور جب ان کی تقسیم ہوئی ہے تو عثمان رضی اللہ المومنین تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نسبت سے حصہ ملا انہوں نے کہا میری وراثت کا ایک بٹا تین حصہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیا جائے تو ان بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کی گنتی ہوئی تو سو نکلے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کی وراثت میں ان کا حصہ پڑا تھا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تک پہنچایا گیا تو یہ اتنی اتنی دولت اتنا پیسہ اور پھر اس کے بعد اللہ عنہ کی اور وراثت جیسے زبیر رضی اللہ عنہ کی وراثت سکتی ہوئی ایک ایک بیوی بی کو دس دس کروڑ روپے سے زیادہ رقم ملی ہے اتنے پیسے والے لوگ تھے تجارت کرتے تھے پیسہ رکھتے تھے لیکن دل دنیا کی محبت سے بالکل پاک کوئی پرواہ نہیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اسی لیے آتا ہے کہ ایک ہزار غلام تھے ان کے اور شام کو جب وہ حساب کرنے بیٹھتے تھے تو ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں میں اپنے والد کا حساب دیکھتا تھا پیسے دیکھتا تھا تو خیال آتا تھا کہ اس شخص کو اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں اور جب نماز پڑھتے تھے تو رکوع اور سجدے میں اتنے ماہ ہو جاتے تھے کہ پرندے چڑیاں آ کر ان کی کمر پہ بیٹھ جاتی تھی جیسے بت بن گئے پھر میں دیکھتا تھا تو کہتا تھا اس شخص کو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں تو دنیا کی محبت سے دل پاک ہو جائے پھر علم کھلتا ہے اسی لیے آخری چیز جو ہے اس میں یہ یہ ایک بات کرتے ہیں صدر الدین محمد جو ہیں بنیادی طور پر شیعہ تھے نو سو اسی ہجری کے قریب ان کی ولادت ہوئی ہے اور دس سو پچاس میں ان کا انتقال ہوا ہے اور انہوں نے جن لوگوں سے پڑھا ہے ان کے پڑھانے والے ان کے اساتذہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے ایک میر داماد تھے جنہوں جن سے انہوں نے پڑھا ایک شیخ بہائی تھے جن جنہوں نے جن سے ملا صدرا نے پڑھا ہے ملا صدرا ہمارے یہاں منطق کی فلسفے کی اعلیٰ ترین کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں اس میں شمار ہوتی ہیں اب تو مولوی صاحبان کم رہ گئے ملا صدرا پڑھنے والے یہ سرحد میں کچھ مل جاتے ہیں باقی عمومی طور پر اب ان کتابوں کا رواج کم ہو گیا لیکن یہ بس بنیادی طور پہ چاہے شیعہ تھے لیکن علم کی جو بات انہوں نے لکھی ہے نا کمال کی کتابیں لکھی ہیں اب کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم نے شیعہ اس کتاب سے کیوں فائدہ اٹھایا ہے یا کیوں کہہ رہے ہیں تو بات یہ ہے بھائی کہ علم گمی ہوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا علم مومن کی میراث ہے جہاں ملے جہاں اچھی چیز ملے ہم کہتے ہیں اس سے فائدہ کرو اسلام میں ایسی چیز نہیں رہی یہ ایک موقف ہے ممکن ہے اس کے خلاف آپ کے ہوں ضرور ہوں گے اس سے بھی بہت لیکن ہم اپنے موقف کی بات عرض کرنے کا رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں جتنی جدید تہذیب اور تعلیم دنیا میں آ رہی ہے یہ تعلیم جتنی بھی ہے جدید تہذیب کو چھوڑ کے اس پہ سب سے پہلا حق ہمارا ہوگا ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں ہم اس تعلیم کو حاصل کریں مسلمانوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ فزکس کیا ہے مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ایٹم بم کیسے بنتا ہے مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کیا ہے یہ جو ہمارے یہاں تصور ہے نا یہ یہودی عیسائی لانت ان جو بالکل نہیں پڑھنا ان کے پاس بالکل نہیں جانا ارے بھائی ہم جتنا بھی روک لیں جتنا بھی منع کر لیں جتنے بھی فتوے دے دیں یہ نسلیں آئندہ کی یہ کر کے دیں گی کام ہوگا بجائے اس کے کہ ہم انہیں اپنی میں ملے اور ہم کہ بیٹے بالکل ٹھیک ہے آپ پڑھیے گی کہ نماز ہمارے پاس پڑھیے آپ یہ بھی پڑھیے اور قرآن بھی پڑھیے بجائے اس کے کہ ہم یہ رویہ آپ کے کہ بالکل ان کے پاس پڑھنے کے لیے جانا نتیجہ یہ کہ وہ دین کی تھوڑی بہت بات جو ہے نا وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہندوستان میں نیا نیا نوٹ چلا لوگ آدھی تھے سکوں کے سونے چاندی کے سکے مغلوں کے دور میں چلتے تھے نا چاندی کے سکے اور تانبے کے نیا نیا نوٹ چلا دونوں عبد الحق کانی جنہوں نے قرآن پاک کی تفصیل لکھی ہے وہ ان کے زمانے ان کا زمانہ تھا بہت بات ہوئی کہ جی نوٹ جو ہے اس سے زکات ہوگی یعنی زکات تو سونے چاندی تو دلی میں علماء نے اجلاس بلایا بڑے بڑے کے نام جمع ہو گئے تو مولانا صاحب بیٹھے ہوئے سنتے رہے سنتے رہے کافی دیر جب گزر گئی تو انہوں نے کہا کھانے پینے کا بندوبست ہے تو وہ دو چار سے انہوں نے بڑا برا بنایا انہوں نے کہا حضرت اتنی اہم فکری مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے کمال ہے آپ کھانے کا پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں نوٹ کو بالکل نہیں چلنا چاہیے انگریزوں کی مخالفت کرنی چاہیے یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے تو چھپ ہو گئے گھنٹہ دو گھنٹہ اور تو انہوں نے کہا اب دوپہر ہو رہی ہے کچھ کھانے کے لیے بھی ہے یا نہیں تو وہ لوگ جو بات بولی صاحبان سے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا حضرت پھر وہی بات آپ نے کی ہم کہتے ہیں مسئلے سے حل کرنا چاہیے تو نے کہا والی صاحب ذرا آرام سے بیٹھو اور کھانا کھانے دو دیکھو ہم جو مرضی فیصلہ کر لیں اس اجلاس میں نوٹ چل کے رہے گا اور سکے نہیں چلے گا نوٹ چل کے رہے گا انہوں نے کہا یہ سوچو کہ نوٹ چل کے رہے گا ہمیں اب اس کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے منتقل کرنا ہے کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے نوٹ کو تمہیں ختم نہیں کرتے یہ ہے حکمت کی بات کہ ہمارے بچوں نے ہماری آئندہ نسلوں نے ابھی ابھی سے شروع ہو گیا یہ نفے کے بات کی دنیا بدلی ہوئی ہے اب بچے جاتے ہیں فارن میں پڑھتے ہیں لوگ جاتے ہیں سروس کرتے ہیں جاب کرتے ہیں تقسیم کے وقت سے یہ عمل شروع ہوا ہے آخر ہم کس وقت سوچیں گے یہ کہ اس میں سے ہم نے کہیں کہ اس تعلیم میں جو اچھی چیز ہے اجمیوں سے ہمارا حق بنتا ہے ہم لیں گے اور تہذیب اور تہذیب کا وہ پہلے جو ایریا کرتا ہے ہم بالکل لے لیں گے تہذیب کا یہ پہلو آ جائے عورتیں بال کٹانے لگے بالکل اس سے بات ہے تہذیب کا یہ پہلو آ جائے جو ہے تو ذرا ایسی بات لیکن وہ حضرت خانوی رحمت اللہ جگہ آتا ہے کہ ایک لڑکا پڑھانے کے لیے اس زمانے میں بھیج دیا انگلینڈ وہ جا کر نوابوں کا بیٹا تھا خراب ہو کے آ گیا پڑھا لکھا کچھ تھا نہیں تو حضرت نے اس سے کہا کہ بھائی تمہارے بیٹے پڑھنے گئے تھے نواب صاحب کیا ہوا بیٹے کا تو اس نے کہا حضرت اور تو کوئی تبدیلی آئی نہیں البتہ کھڑا ہو کے پیشاب کرنا سیکھا ہے تو تہذیب جو ہے اس کے یہ جو پہلو ہیں ان سے ان کو ہم کیوں لیں لانت دیکھتے ہیں ان چیزوں سے جو شریعت سے ٹکراتی ہیں اس میں جائیں لیکن جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے اور اس تہذیب میں جو ڈھنگ کا تعلق ہے ان سے ہم کیوں اجتناب کرتے ہیں آپ دیکھیں موقف کی تاریخ میں ہم آپ سے عرض کریں ہم کبھی اس کا توازن موازنہ کریں تاریخ کے اعتبار سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اجمیوں کو دخل کیا اپنے معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بحرین سے آئے حضرت رضی اللہ اور جب ایران کا مال غنیمت آیا ہے تو کہاں مسلمان بیچارے پاپا کشی کی زندگی کا خبر ہے تو انہوں نے کہا حضرت سب خیریت ہے فرمایا اچھا، فلاں کا حال کیا ہے فلاں کا حال کیا ان کا حضرت میں سب اچھے تھے فرمایا اچھا مال غنیمت بھی لائے کتنا ہے تو انہوں نے کہا مومنین پانچ لاکھ تاریخ دوسری جگہ آتا ہے ان کا آٹھ لاکھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے دانش مند آدمی نے کہا کہ کتنا انہوں کہا جی حضرت آٹھ لاکھ پانچ لاکھ فرمایا ہوش ٹھکانے ہیں کیا کہہ رہے ہو ان کا ہاں حضرت اتنا ہی کہا برا کیا کہتے ہو جب انہوں نے زیادہ دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انگلیاں گن کے بتایا انہوں نے کہا ایک دو تین چار اور پانچ پانچ لاکھ آیا ہے فرمایا لگتا ہے اس پہ نیند کا غلبہ ہے اس لیے میں یاد نہیں رہا کہ کیا سو جاؤ صبح فجر کے بعد نہیں فجر کے بعد جب آئے تو سب رضی اللہ سے پھر پوچھا ان کا حضرت میں نے رات بھی صحیح عرض کیا تھا پانچ رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے کہ اتنا پیسہ اتنا مال آ گیا انہوں نے کہا اچھا بتاؤ میں یا تو اسے پھر مسلمانوں میں تقسیم کرنا شروع کروں اور پلیٹ منگوا لوں اور ہر بھر کے لوگوں کو دوں جس کو جتنا ضرورت ہو لے اور یا پھر میں ان کی تنخواہیں مقرر کر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ میں لوگوں کو دے دوں گا تو لوگوں کے دل میں اتنی کناٹ ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال لیں گے کوئی نہیں اکبر بادشاہ نے بھی یہ کیا جب یہ جہانگیر پیدا ہوئے نا تو اکبر اجمیر شریف آیا اور بارہ میل پیچھے اتر گیا اور ننگے پاؤں آیا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے یہ جو کہا تھا نا کہ لط تو گم کیا میں تمہارا پرور دگار نہیں ہوں کالو کا لوگوں نے کہا اللہ ہاں ہاں کیوں نہیں آپ ہی تو رب ہے اللہ کا مقام ہر دل میں ہے چاہے کافی نہیں کیوں نہ عبادت کرنی ہی کرتی اب اس مقام پر مومن اللہ کو بٹھاتا ہے اور عبادت کرتا ہے کافر دولت کو بٹھاتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے کوئی کسی کو بجھا دیتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے وہ گیپ جو ہے نا وہ ہمیشہ انسانی میں ہے اکبر کہاں پورا دین ایجاد کیا اور وہ دل میں جگہ خالی تھی نا اللہ کے لیے تو آیا بارہ میل پیدل چل کے حضرت چشتی رحمت اللہ کے مزاج پہ حاضری دی اور قبر کو چوما اور سجدہ کیا اور یہ کیا اور وہ کیا وہ دل میں جگہ خالی تھی اور ایک گھر تھا پورا اسے سونے سے بھروا دیا اور ساج میں لوگوں کو وہ جتنا لے جا سکتے ہیں لے کر لوگ سونا لے کے جاتے ہیں اگلے دن پھر بھروا دیا پھر تیسرے دن بھروایا تو آدھا کا خالی رہ گیا آدھے میں تقریباً سونا تھا تو اس سے کہا بس ٹھیک ہے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوگی لیکن اکبر بادشاہ جائل ان کے باوجود اتنا دانا تھا ایک جہانگیر نے لکھا ہے کہ والد کہتے تھے کہ ہندوستانی قوم میں مانگنے کی عادت ہے اور میرا خیال ہے کہ ہندوستانیوں میں مانگنے کی عادت کبھی بھی ختم نہیں کی جاتی یہاں کے لوگوں کو بھیک کی عادت ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ کس طرح بیکاری ختم ہو جائے ہندوستان میں لیکن اس قوم اس مٹی میں مانگنے کی عادت ہے یہ نہیں ختم ہوتی اسی لیے آپ کبھی غور کریں تو انٹرنیشنل لیول کی قیادت کبھی ہندوستان کو نہیں ملی انٹرنیشنل لیول پہ سب سے پہلے عرب آئے عربوں کے بعد ترک آئے ترکوں کے بعد اب یورپین آ گئے امیرکن آ گئے پوری دنیا کی نے بالکل انداز ہو رہے ہیں ہندوستانی نہیں ملی اس لیے کہ بنیادی طور پر وہ چیز آئی تھی نا تو وہ وہ حضرت مہینے دن چشتی رحمت اللہ کیا سونا اس سے بھر دیا کہ لوگ اس پیسے کو لے جائیں یہ چیز ہوتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کناب کی بنایا جتنا لوگوں کو ضرورت ہوگی باقی لے جائیں گے کوئی نہیں لے گا تو ایک آدمی اٹھا اس نے کہا یہ پہلا موقع ہے کہ عجم کی چیزیں اربوں میں داخل ہوئی ہیں تو حضرت میں نے روم اور ایران کے لوگوں کو عیسائیوں کو دیکھا اور زردشتیوں کو کہ باقاعدہ رجسٹر بناتے ہیں لوگوں کے نام لکھتے ہیں نمبر لکھتے ہیں کہ اس کے مطابق تنخواہیں تقسیم ہوتی ہیں حضرت رضی اللہ عنہ سجاؤ اور جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھاؤ اور باقاعدہ رجسٹر بناؤ اور مجھے لا کر دکھاؤ تاکہ میں اس چیز کو رائج کروں مسلمانوں میں حجمیوں کا طریقہ حضرت رضی اللہ جب تم نے فہرست لائی گئی تو سب سے اوپر انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہ اس سے ابتدا کیا انہوں نے کہا آپ سے فرمایا کیوں انہوں نے کہا جی آپ سب سے بڑے ہیں فرمایا میں اس کو کاٹو اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے اہل بیت سے ابتدا کرو وہ سب سے بڑے ہیں اور پھر فرمایا اس کے بعد قرآن پھر اس کے بعد پھر میرا قبیلہ پھر اس کے بعد اللہ حضرت عمر رضی اللہ نے اجمیوں کی یہ چیز لی اس لیے کہ اس چیز میں سہولت تھی آرام دوسری دوسری آپ دیکھیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ کی معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہاں بھیجا محلب ابن رحمت اللہ علیہ کو تو محلب نے ہندوستان پتا کیا لوگوں میں یہ بڑی غلط فہمی ہے بڑے بڑے ایسے علم اس غلط فہمی میں رحمت اللہ علیہ اس میں بیٹھ گئے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی فتوحات نہیں تھی یہ غلط بات ہے علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جہاد ہوا ہے اور یہ جو مکران ہے اب جو ہمارا حصہ ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تو شامل ہوا ہے پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہندوستان کی فتح شروع ہوئی جب فتح شروع ہوئی تو یہاں پر گھوڑے آئے اور اجمیوں کا اثر اتنا بڑھ چکا تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نکلے دورہ کرنے یہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ کا آئیڈیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وفات کے سال میں اللہ نے اگر مجھے آئندہ سال زندگی دی تو میں سوچتا ہوں کہ ایک سال یا دو سال اپنی پوری مملکت کا دورہ کروں گا اور ہر شہر کے ہر چوراہے کھڑے ہو کے لوگوں سے پوچھوں گا کہ تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں تمہاری تکلیف اور مسائل کے حل کے لیے آیا لیکن نہیں ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نکلے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف ہر طرف ایرانی اور عیسائی غلام ہی غلام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے گھبرا گئے ایک مرتبہ علی الفریف میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک دن کہنے لگے مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سارے اجمی اور سارے غلام مل کر ہمارے خلاف سازش کریں اور اربوں کو قتل کر دیں اور خلافت پر قبضہ کر لیں تو انہیں کون روک سکتا ہے فرمایا اتنی بڑی آبادیاں ان کی ہو گئی ہیں تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ انہیں قتل کرا دینا چاہیے قبل اس کے کہ ہماری حکومتوں پہ یہ قبضے کرنے لگے کہ کیا ہونا چاہیے یہ تھا عجم کا اثر جو عربوں پر پڑا ہے اور غلام اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ہزاروں کے حساب سے خود ایران کی جب فتح ہوئی ہے تو عنہ نے دیکھا تو یہ جو ایرانی تھے بادشاہ رستم کی قیادت سے جو لوگ آئے تھے چار ہزار آدمی تو رستم کی سیکورٹی پہ مقرر اب وہ مارا گیا اور جب مارا گیا تو وہ جو تھے بڑے عقل مند تھے افسر اور عقل مند تھے انہوں نے کہا دیکھو اپنا ہم زردشتی رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اسلام کو کر مشورہ ہوا ادھر سے اس رضی اللہ حکمران تھے کمانڈر تھے انہوں نے اسے مغیرہ رضی اللہ پاک ذرا دیکھیں حالات کا اندازہ لگا ان کا حضرت کو تو تیار ہے انسان کی قبولیت کے لیے سعد رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وقت میں اعلان کر کے چار ہزار آدمی کا میں نے تمہیں جان کی امان دی تمہیں بنا دی تمہیں تم آؤ ہمارے پاس بتاؤ کیا وہ مسلمان ہو گئے اور سعد رضی اللہ عنہ نے ان چار ہزار ایرانیوں کو کوفہ میں بتایا اور آباد کیا زمینیں الاٹ کر دی مکان دے دیے گورنمنٹ نے مدد کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مدد کی یہ انسانوں کی قدردانی یہ انسانوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ نے یہی بات رکھی حضرت معاویہ رضی اللہ کا یہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہیں ہم پہ حملہ کر کے حکمرانی ہم سے لیں تو پھر کیا ہوگا انہیں قتل کروا دیا تھا یہ انہوں نے ہی کہا یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی کام کیا لیکن انہیں انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو مہلت کو انہوں نے بھیجا ہندوستان کی پتہ کے لیے ہندوستان جب پتہ ہوا تو یہاں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بت بھجوائے گئے جو بت توڑنے پہ زیادہ زور دیتے ہیں نا انہیں اس کا بھی سوچ لینا چاہیے کہ اقابل کیا کرتے رہے جب بت بہت سے بت پہنچے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تو معاویہ رضی اللہ کا انہیں توڑنا نہیں اور فرمایا انہیں واپس ہندوستان بھیجو ہندوؤں سے کہو کہ وہ لیں وہ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور پیسہ وہاں سے لاؤ تاکہ اسلحے میں اضافہ کیا جا سکے تو وہ بتوں کو بکوا کر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہندوستان سے تلواریں بنوانا کیونکہ ہندوستان کی تلوار اس کی کاٹ پڑی گئی ہندوستان کی تلوار کی چمک تو ایسی زبردستی عرب ایسی تلوار نہیں بنا سکتے حضرت حسران ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا اور اللہ کے رسول آپ کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے ہندوستانی تلوار چمک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دی ہندوستان کی تلوار اس کی کاٹ بڑی زبردست ہوتی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بت بکوائے اور فرمایا کہ پیسے لے کے آؤ تاکہ اصلے میں اضافہ کیا جائے تو یہ مہلب جو تھے انہوں نے گھوڑے دیکھے اب یہ اجمیوں میں البوں نے کبھی ایسے نہیں کیا تو انہوں نے کہا یہ گھوڑے کس کے ہیں جو گھوڑے اچھے جاندار ہوتے تھے دمیں بھی ان کی لمبی ہوتی تھی اور ترک جو تھے گھوڑے کاٹتے تھے لڑتے تھے عیسائی تھے نا اور ڈومے کاٹ دیا کرتے تھے ہمیشہ مطلب پہلے آدمی تھے جنہوں نے معاویہ رضی اللہ کے دور میں اپنے عالم اسلام میں گھوڑوں کی دمیں کٹوا دی اور انہوں نے جو دس گئے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حکمت اور دانائی کی بات ہے گھوڑوں کی دمیں کٹوا دیں تو یقیناً ہم مسلمان سب سے پہلا حق رکھتے ہیں ہم یہ کام کو کریں اور انہوں نے اجمیوں کی تقلید میں گھوڑوں کی دمیں کٹوا دی اس لیے کہ گھوڑوں کی دمیں ہوتی تھی بہت لمبی اور لڑائی کے میدان میں وہ پاؤں میں الجھ جاتی تھی گھوڑا گر پڑتا تھا کھڑا جاتا تھا اس لیے انہوں نے گھوڑوں کی دمیں کٹوا دی تو یہ اجمیوں کے اثرات سے جو یہاں پر آئے ہیں اسی طرح بنو میاں میں دیکھے ان کے حکمران جب آگے بڑھے جب اپنے موقف کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جزیہ لگ یہ حجاج حجاز یوسف کا دور تھا اور لوگوں نے لکھا حجاج حجاز کو کہ جناب یہ جزیا اس لیے کم ہو گیا ہے کہ لوگ اسلام ظاہر کرتے ہیں اور اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تو اتنا ظالم تھا اتنا ظالم تھا کہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے اور پکڑوا کے اس نے لوگوں پر جزیا عائد کر دیے اسی لیے اسلامیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے منہاج سننا میں کہ یہ سے بڑا ظالم یہ حجاج بالکل صحیح یزید کو بدنام ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اور اہل مدینہ کے ساتھ برا کرنے کی وجہ سے اور کوئی شبہ نہیں وہ بدنامی آدمی تھا حجاج اس سے بھی زیادہ تھا حضرت رضی عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ مورے لگوا دینا گردن پہ مورے لگوا دینا لوگوں کو منع کرنا کہ صحابی کے قریب نہ جانا یہ حکومت کا مجرم ہے اور اتنے قابل صحابہ رضی اللہ عنہ کی توہین عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دینا ایک سے ایک بڑا جرم اس کا تھا ابن جہنگیہ رحمۃ اللہ کی نظر تھی نا تاریخ پہ انہوں نے کہا یزید سے بڑا ظالم تھا بسرا میں اس نے جب ٹیکس لگوائے ہیں بنو امیہ نے وہ ٹیکس معاف کر رکھے تھے اس نے حکومت کے فیور میں جب ٹیکس لگوائے ہیں اگر حکومت کو پیسہ ملے تو بسرا کے تعوین رو پڑے اور انہوں نے کہا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے ہم اس پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے یہ چیزیں وہ تھی جو بنو امیہ نے ٹیکس کو بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے استعمال کی ہیں تو حجاج یوسف نے یہ ٹیکس لگوائے اور اسی طرح ان لوگوں نے اس چیز کو زیادہ اس لیے کیا کہ حکمرانی میں پیسے آ اچھا چلو پیسے آ گئے پیسے کے بعد مالیاتی نظام سارے کا سارا اربوں نے سے یہ دلائل اس لیے دے رہے ہیں کہ ہماری نسلوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کی تہذیب سے جو بری چیزیں اور جو ان کی تعلیم میں اچھی چیز ہے ہمارا مطلب ہے ہم اسے لیں ہم اسے سیکھیں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں اور انہیں سکھائیں کہ تعلیم اور علم وہاں سے لینا ہے لیکن تربیت ہماری تعلیم اور علم وہاں سے حاصل کرنا ہے لیکن تربیت اسلام کے مطابق دین کے مطابق ایک مستحب چیز کو ترک کرنے کے لیے ہم تیار نہیں یہ تہذیب اس لیے پہلے جو زمانہ تھا اس میں علم ایک دوسرے سے استفادہ کرتے تھے اب تو ہمارے یہاں یہی کہتے ہیں نا کہ بائبل نہ پڑھنا تو رات نہ پڑھنا اس کے مولوی بھی نہیں پڑھتے مولوی ویسے بےچارے نہیں پڑھتے تو بائبل کو تو کیا پڑھیں اور اسی امت پہ یہ حال رہا ہے آپ عملت کی تاریخ کر پڑھیں گے تو عیسائی علماء مسلمان مسلمان علماء سے آ کے پادری پڑھا کرتے اسپین جی، میں مسلمان لما بیٹھ کے مسجدوں میں دورا پڑھاتے تھے ایسے بھی مل جائیں گے جو سات دن کرتے تھے ایک دن قرآن کریم کا یا دو دن قرآن پڑھتے تھے دو دن انجیل پڑھتے تھے دو دن دورا پڑھتے تھے کہتے تھے اس میں کہیں نہ کہیں اللہ کا نور ہے اب بھی آپ یہ بائبل جو اب اتنی تبدیلیوں کے باوجود آ چکی ہے آپ کے پاس افواہ پڑھیں ایسے لگتا ہے کہ بالکل قرآن کریں گے اللہ تعالیٰ نے مدت ہم نے کہا کہ اپنے جوتے اتار دیجیے افواہ وادی میں یہی لفظ اب بھی وہاں مل جائیں گے دوران حضرت یوسف علیہ السلام السلام نے خواب دیکھا کہ خواب اب سب تورات میں تقریباً تقریباً ویسے ہی ہے جیسا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد رشتے آئے اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کون آ گیا تو رات میں اب بھی مل جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد رشتے آئے اور وہ گھبراہ گئے ڈر گئے بہت سی چیزیں ایسی اپنی ہیں نقش الدیف کے نام سے جو کتاب گیارہ جلدوں میں لکھی گئی ہے اسپین کے حالات میں اس میں ایسے علماء کا ذکر مل جائے گا کہ پادری آ کر تو مسلمان علماء سے پڑھتے تھے اور ایسے ہی بتاتے تھے کہ حضور والا یہ چیز آپ کے یہاں غلط ہو گئی ہے یہاں تعریف ہو گئی ہے قرآن یہ کہتا ہے آپ یہ کہتے ہیں قرآن کے مطابق ہے قرآن کے خلاف ہے اور کئی ایک کو اللہ نے ہدایت کئی ایک کو اللہ نے ہدایت اسی لیے یہ ساری دلائل اس بات پر دے رہے ہیں اور یہ جہاں تک شیعہ علم کا تعلق ہے اہل سنت پڑھتے علم حاصل کرتے تھے پڑھتے رہے شیعہ الماخ یہاں جا کر پڑھتے رہے شیعہ سنی علماء سے پڑھنے کے لیے آتے تھے اس کی تحقیق اور کھوج میں ہم لگے ہوئے ہیں لیکن ہم نے ایک ایک جگہ یہ روایت پڑھی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تردید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ جو امام خمینی تھے نا ایران کے یہ اصل میں ہندوستان کے ہی رہنے والے کشمیر کے ہی رہنے والے تھے نا ہجرت کر کے کسی زمانے میں یہ لوگ کشمیر آ گئے تھے اور خمینی کے جو دادا پر دادا تھے یہ شاہ عبد العزیز صاحب محمد دلوی رحمۃ اللہ سے دلی جا کر پڑے اس لیے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں شیعہ مل جائیں گے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں عیسائی مل جائیں گے یہ سب اہل علم ایک دوسرے سے علم کی کتابیں پڑھتے تھے کس نے کہا کیا اس کا عقیدہ اپنی طرف جو کچھ بھی تھا کس سے لکھا گیا یہی حال ملا سدرا کا بھی ہے ملا صدرہ کا عقیدہ وہ جانے اللہ جانے لیکن ملا سدرا نے جو فائدہ اٹھایا ہے ہمارے علماء سے ان میں دو آدمی بہت بڑے ہیں ایک جو ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ جنہیں عام طور پر یہ حکیم مانوی لکھتے ہیں صدرا جہاں لکھتا ہے نا کہ حکیم مانوی نہیں لکھا حکیم مانوی نہیں لکھا تو اس سے مراد اس کی ہوئی ہوتی ہے کہ جلال الدین رومی اور کہیں وہ لکھتا ہے کہ عارف کامل نہیں لکھا عارف کامل جسے اللہ کی معرفت تامہ مکمل معرفت حاصل تھی اس نے یہ کہا اس سے مراد محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کمینی نے جو خط لکھا تھا روس کے صدر کو کیا آپ مسلمان ہو جائیں اس میں اس نے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ فلسفہ اعلیٰ میں یہ بات ثابت ہے اور ابن عربی اللہ علیہ نے ایسی ایسی چیزوں کو لکھا ہے لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یہ اس لیے کہ یہ فلسفہ اور یہ چیزیں پڑھی پڑھائی جاتی تھی اتنے متاثر ہیں یہ صدر عارف کامل سے معروم سے اور ابن عربی سے کہ دیکھیے ان کا شعر ہے کہتے ہیں من نمی گوئم کہ ہاں جناب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو بڑے حضرت تھے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے مانا روم بھی اور ابن عربی بھی ہاں پیغمبر کہ وہ پیغمبر تھے میں یہ نہیں کہتا وہ پیغمبر نہیں تھے یعنی خطرے کا وہ کرتا ہے دارت کتاب لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے پاس کتاب ان پر کتاب نازل ہوئی مطلب کیا ہے مذہبی مونا روم کی جو ہے نا یہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے گویا کہ نازل کی گئی لہام کی گئی اسی لیے مصنوعی کے متعلق سارے ہمارے بزرگ لکھتے رہے اس کو اب تک لوگ پڑھتے ہیں کہ وہ وہ مصنوعی جو ہے قرآن پیر کی زبان میں اللہ نے اس قرآن کو نہ دوسری کتاب جب ملازم کی ہو سکتی ہے کہ عربی رحمت اللہ کے فتوحات مکیہ اس لیے کہ فتوحات مکیہ کے آغاز میں اب تو کیا یہ عبارتیں بہت کم نسخوں میں رہ گئی ہیں لیکن جو پرانے نسخے اس میں دیکھیں تو ابن عربی رحمت اللہ نے ہے چلو صلی اللہ حکم دیا یہ کتاب لکھوں اور مجھے میں میں تردد تھا کہ میں اپنی یہ چیزیں لکھوں نہ لکھوں لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی نہیں آئیں گی حتیٰ کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زندہ جلا دیا جائے گا اگر یہ کتاب نہیں لکھو تو کہتے ہیں پھر میں نے لکھی اب ابن عربی نے جو کچھ اس میں لکھا ہے مریخ میں کیا ہوا ہے چاند میں کیا ہوا جگہ کیا ہوا جگہ کیا ہوا میں نے جب زمانے میں ٹائم میں ٹریولنگ کی جہاں اب تک سائنس نہیں پہنچ سکی ٹائم میں ٹریولنگ کوئی معمولی بات ہے تو ایسے وقت میں سفر کیا تو اس صدی میں پہنچا وہاں یہ تھا یہ تھا یہ تھا وہ ایسے عجیب و غریب حقائق ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہاتھ نہ ہو اور اس جدید سائنس کی ٹورسٹ پہ نظر نہ ہو تو آدمی کو پھٹ کے گمراہ ہو جائے تو اس لیے صدرہ نے یہاں پر جو چیزیں لکھی ہیں نا یہ انہوں نے اصل میں لی ہیں وہاں روم سے مصنوعی سے اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے ان شاء اللہ آئندہ یہ بات